حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت انہیں اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگایا اور فرمایا کیا تم لوگ نماز نہیں پڑھو گے میں نے کہا اے اللہ کے رسول ہماری جانیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں جب وہ ہمیں اٹھانا چاہتا ہے اٹھا دیتا ہے جب میں نے آپ سے یہ کہا تو آپ واپس چلے گئے پھر میں نے آپ کو سنا کہ آپ واپس پلٹتے ہوئے اپنی ران پر ہاتھ مارتے تھے اور کہتے تھے یعنی آیت کا ایک ٹکڑا پڑھتے تھے انسان سب سے بڑھ کر جھگڑا کرنے والا ہے جدل یعنی جھگڑا یہ تھی کہ جگائے جانے پر ممنون ہونے اور نماز پڑھنے کے بجائے عذر پیش کیا گیا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو اٹھارہ